غیر متعلق گفتگو میری دعوتی زندگی پر اب کم و بیش ربع صدی کا وقت گزر چکا ہے اس طویل عرصے میں ہدایت کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ میں نے دیکھی ہے وہ کسی معقول بات کے جواب میں غیر متعلق گفتگو کرنے کی عادت ہے یہ عادت کیا ہوتی ہے اس کی انگنت مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن دو حالیہ مثالیں میں ذاتی تجربے سے قارئین کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ مرض کیا ہوتا ہے کچھ عرصے پہلے میں نے فیس بک پر اپنا ایک تاثر درج کر دیا کہ خواتین پر مسجد کے دروازے بند نہیں ہونے چاہئیں لوگوں نے اس بات کو بہت پسند کیا لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے ایک غیر متعلق بحث چھیڑ دی گئی وہ یہ کہ خواتین کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے میرے تاثرات میں اس بات کا کوئی ذکر نہ تھا کہ خواتین کے لیے نماز کہاں پڑھنا افضل ہے بحث یہ تھی کہ اس کا کیا شرعی جواز ہے کہ خواتین پر مساجد کے دروازے بند کر دیے جائیں جبکہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا بلکہ صحیح ترین روایات میں عید میں خواتین کی حاضری کو لازمی کیا گیا ہے اور عام نمازوں میں حکم ہے کہ خواتین مسجد جانا چاہیں تو ان کو نہ روکا جائے مگر یار لوگوں نے اصل بات کا کوئی جواب نہ پا کر قارئین کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دوسری بحث اٹھا دی ایک دوسری مثال پاکستانی پاسپورٹ کے حوالے سے لکھے گئے اس مضمون کی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ویزا کی پابندیوں کے لحاظ سے پاکستانی پاسپورٹ دنیا بھر میں افغانستان کے بعد سب سے کم وقت رکھتا ہے اور یہ کہ دنیا کے کسی اہم یا غیر اہم ملک میں پاکستانیوں کو بنا ویزا داخلے کی اجازت نہیں ہے پھر اس صورتحال کی وجوہات پر کچھ گفتگو کی گئی تھی یہ مضمون فیس بک پر شائع ہوا تو اس پر ایک صاحب نے ایک دفعہ پھر ایک غیر متعلق بحث چھیڑ دی یعنی جس ادارے نے یہ رپورٹ بنائی اس پر لان مغربی ممالک کو برا بھلا کہا یا یہ کہ پھر تو انڈیا چلے جانا چاہیے اس طرح کی غیر متعلق اور لا یعنی گفتگو کرنا ہمارے ہاں کے جذباتی لوگوں کا عام طریقہ ہے حالانکہ معقول جواب یہ ہوتا کہ اعداد و شمار پیش کر کے یہ بتایا جاتا کہ فلاں فلاں ممالک میں پاکستانیوں کو بغیر ویزا داخلے کی اجازت ہے اور مصنف کی بات خلاف حقیقت ہے مگر ایسا نہیں کیا گیا اس طرح کی غیر متعلق گفتگو کرنے والے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے دلیل وہ سمجھتے نہیں ہیں اور اپنی غیر متعلق اور لا یعنی گفتگو کو گلا پھاڑ کر اور بار بار پورے اعتماد سے دہرا دینے کو دلیل کے قائم مقام سمجھتے ہیں اس طرح وہ ایک مدلل بات کو اپنی بے معنی کی خوپکار سے متنازعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کسی معقول بات کو غیر متعلق اعتراضات سے متنازعہ بنانے کی یہ ٹیکنیک پرنٹنگ پریس کے دور تک تو بہت کامیاب تھی مگر اب انفارمیشن ایج میں فیس بک وغیرہ پر جب نامعقولیت کا نامعقولیت ہونا فوراً واضح کیا جا سکتا ہے تو یہ ٹیکنیک زیادہ کامیاب نہیں رہی کیونکہ ایک تیسرے قاری کے سامنے دونوں طرف کی باتیں فوراً آ جاتی ہیں اور وہ ایک واضح فیصلہ کر لیتا ہے تاہم اس کا ایک نقصان ابھی بھی ہوتا ہے وہ نقصان یہ ہے کہ اس طرح کی غیر متعلق باتوں کا جواب دینے میں وقت بہت ضائع ہوتا ہے خاص طور پر ایک ایسے معاشرے میں جہاں اس طرح کی لا یعنی گفتگو پورے اعتماد کے ساتھ کرنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہو ایسے میں سنجیدہ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود آگے بڑھ کر ایسی فضولیات کی غلطی واضح کر دیا کریں ایسے مواقع پر خاموش رہنا دراصل شیطان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہوتا ہے غلامی کا خاتمہ غلامی دور جدید میں ایک ناقابل تصور چیز بن چکی ہے تاہم معلوم انسانی تاریخ میں یہ انسانی معاشروں کا ایک لازمی حصہ رہی ہے ایک جدید تعلیم یافتہ شخص جب قرآن مجید میں غلامی کا ذکر دیکھتا ہے تو اسے سخت حیرت اور صدمہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے یہ چیز اسلام کی حقانیت پر شبے کا سبب بن جاتی ہے جو لوگ اس حد تک نہیں جاتے ان کے ذہن میں بھی اس حوالے سے بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں مثلا ایک سوال یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس طرح شراب اور سود کو بتدریج حرام قرار دیا غلامی کو بھی سراحت کے ساتھ حرام قرار دے دیا جاتا اس میں کیا حرج تھا یہ ایک بہت معقول سوال ہے ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ایسا نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ غلامی نہ صرف انسانی معاشرے کی لازمی ضرورت بن چکی تھی بلکہ اس کے عرف میں داخل ہو کر فکری جواز حاصل کر چکی تھی غلامی کا آغاز تاریخ میں اس وقت ہوا جب انسان زرعی دور میں داخل ہوا جنگ و جدل میں جو قیدی پکڑے جاتے وہ قتل کر دیے جاتے وقت کے ساتھ لوگوں کو احساس ہوا کہ قیدیوں کو قتل کرنے کے بجائے اگر ان کو زندہ رکھ کر زرعی زمینوں اور گھروں میں کاموں کے لیے استعمال کر لیا جائے تو قیدیوں کو زندگی کا حق مل جائے گا اور فاتحین ان کی خدمات سے فائدہ اٹھا لیں گے چنانچہ غلامی کا سلسلہ ظلم کی ایک کمتر شکل کے طور پر شروع ہو گیا یہیں سے اسے فکری اور اخلاقی جواز مل گیا وقت کے ساتھ ساتھ لونڈی غلام خدمت گزاروں کے طور پر معاشرے کی ناگزیر ضرورت بن گئے جس کے بعد بردہ فروشی شروع ہو گئی قبائلی دور میں جو مرد یا عورت اپنے قبیلے سے جدا ہو جاتے یا جو قبیلہ کمزور ہوتا اس کے افراد کو پکڑ کر غلام بنا لیا جاتا اور بڑے شہروں میں فروخت کر دیا جاتا قبائلی عصبیت اور حمایت سے محرومی کے بعد کسی لونڈی غلام کے لیے یہ سوچنا بھی ممکن نہ تھا کہ وہ دوبارہ ایک آزاد زندگی گزار سکے وہ کسی طرح آزاد ہو بھی جاتا تو تنہا نہ اپنے تحفظ پر قادر تھا نہ اس دور میں ایسے معاشی مواقع دستیاب تھے کہ وہ خود سے آزاد زندگی گزارنے کا سوچ سکتا اس کا مالک اس کے ساتھ جو کچھ بھی سلوک کرتا اس کی واحد پناہ گاہ اور واحد کفیل تھا بردہ فروشی کے علاوہ تاوان اور قرض کی عدم ادائیگی قتل کی دیت اور کسی جرم کی سزا کے طور پر بھی فرد کی آزادی سلب کر کے اسے کسی کی غلامی میں دے دیا جاتا یوں سماج نے ہر پہلو سے غلامی کو اپنا لیا ایسے میں غلامی کے مکمل خاتمے کے لیے انسانوں کے سماجی معاشی اور فکری نظریات میں تین تبدیلیاں آنا ضروری تھیں پہلی یہ کہ آزادی کو انسان کا سب سے بڑا حق مان لیا جائے اور ہر قیمت پر اس کا تحفظ کیا جائے دوسرا یہ کہ معاشرہ اس بات کو یقینی بناتا کہ ہر شخص کے روزگار کا یقینی انتظام کیا جائے تیسرا یہ کہ دنیا قبائلی تمدن سے نکل کر بین الاقوامی معاہدات کے اس دور میں پہنچ جائے جہاں دنیا ایک بین الاقوامی قانون بنانے کے قابل ہو جاتی ان تینوں تبدیلیوں کے بغیر اگر سارے لونڈی غلام ایک حکم سے رہا کر دیے جاتے تو بیشتر غلام خود ہی رہائی لینے سے انکار کر دیتے خاص کر ایک اسلامی معاشرے میں جہاں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک ایک دینی مطالبہ تھا غلاموں کے نزدیک آزادی سے زیادہ ایک دولت مند مالک کی خدمت کر کے چھت لباس اور خوراک کی یقینی فراہمی زیادہ اہم تھی وہ آزادی حاصل کر لیتے تو روزگار نہ ملتا اور کسی اور علاقے میں جاتے تو دوبارہ غلام بنا لیے جاتے اس لیے اسلام نے ایک فطری انداز اختیار کیا اور یہ حق غلاموں کو دے دیا کہ وہ معاوضہ دے کر آزادی حاصل کر لیں اسلام کے اس حل میں یقیناً مسلمانوں کے اخلاقی انحطاط کے ساتھ کچھ عملی خرابیاں در آئیں لیکن مذکورہ بالا تینوں تبدیلیوں کے بغیر ایسا کوئی حکم دینا کاریلا حاصل تھا دور جدید میں مغرب کے علمی اور صنعتی انقلاب نے ان تینوں پہلوؤں سے سماج کو بدل دیا آزادی دور جدید میں سب سے بڑی انسانی قدر قرار پائی یہ اسی فکری تبدیلی کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ غلامی کا نام سن کر پریشان ہو جاتے ہیں ورنہ زمانے قدیم میں اسے ہر طرح کا اخلاقی اور قانونی جواز حاصل تھا چنانچہ اسی پس منظر میں دنیا نے غلامی کو عظیم ترین ظلم سمجھنا شروع کر دیا دوسرے یہ کہ صنعتی انقلاب نے بڑے پیمانے پر ملازمت کے مواقع پیدا کر دیے ہر غلام کے لیے موقع تھا کہ وہ آزادی کے بعد کسی نہ کسی طرح اپنی گزر اوقات کا بندوبست کر لے تیسرے یہ کہ بین الاقوامی ریاستی معاہدات نے رفتہ رفتہ پوری دنیا کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ہاں غلامی کو ختم کر دیں اس لیے اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر کسی قسم کا اعتراض اٹھانا قرآن مجید ہی سے نہیں اس بات سے بھی بے خبری کا ثبوت ہے کہ انسانی معاشرے کیا ہوتے ہیں اور کن اصولوں پر چلتے ہیں شکر گزار دل میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں ممکن ہو میں کسی پیدل چلنے والے کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کی منزل تک لفٹ دے دیا کروں پچھلے دنوں ایک صاحب کو میں نے لفٹ دی ان کا رویہ عام لوگوں سے بہت مختلف تھا انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی انگریزی میں میرا شکریہ ادا کیا گرچہ یہ انگریزی غلط تھی اس کے بعد گاڑی میں ان سے مزید گفتگو ہوئی اس گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ گرچہ وہ ایک بہت کم تعلیم یافتہ دیہاتی پس منظر کا نوجوان ہے مگر تہذیب یافتہ ہے بار بار اس نے مختلف پہلوؤں سے میرا شکریہ ادا کیا ایک دیہاتی کم تعلیم یافتہ نوجوان جو شہری کلچر میں ڈھلنے کی کوشش کر رہا ہو اور غیر فصیح انگریزی کا جملہ کہیں سے سن کر بار بار دہرا رہا ہو بظاہر شہری لوگوں کے ہاں مذاق کا موضوع بن جاتا ہے مگر اس کے اندر جو شکر گزاری کا احساس تھا وہ اس کی پوری شخصیت پر حاوی ہو چکا تھا میں نے اسے اس کی منزل پر اتارا تو مجھے اس کی گفتگو سے زیادہ اس کی شخصیت کا یہ پہلو یاد رہ گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم میں سے ہر شخص کی حیثیت اس نوجوان کی سی ہے ہم جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہترین طریقے سے بھی شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی شان کے مقابلے میں ہم ایک گمار جاہل اور بے وقت انسان سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے مگر اس کے باوجود وہ قرآن میں یقین دلاتے ہیں کہ میں اپنی شان کو نہیں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں ایسے میں جو بندہ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے وہ اس کی ہر کمزوری کو بالائے طاق رکھ کر اسے اپنے محبوب بندے اور بندی کے طور پر یاد رکھتے ہیں وہ اس کی خطاؤں سے چشم پوشی کرتے اور اپنی نعمتیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں وہ اس کے بے وقت الفاظ اور شکریہ کو نہیں دیکھتے اس کے دل کو دیکھتے ہیں یہی شکر گزار دل خدا کا مطلوب ہے مگر یہی دل اکثر ناپید ہوا کرتا ہے وجود خداوندی پر ایک دلیل فلسفے کی ایک شاخ آنٹالوجی ہے اس میں حقیقت وجود اور ذات کا مطالعہ کیا جاتا ہے خدا کی ذات کے ہونے پر فلسفیوں نے جو دلائل دیے ہیں ان میں سے ایک دلیل فلسفے کی اسی شاخ کی بنیاد پر دی گئی ہے اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا ہر ماننے والا اور ہر منکر چونکہ خدا کی ہستی کا تصور کر سکتا ہے جو سب سے بلند اور عالی ہے چنانچہ یہ تصور ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خارج میں بھی موجود ہے یہ دلیل پہلی دفعہ گیارہویں صدی عیسوی میں مسیحی علم الکلام کے ایک بہت بڑے عالم اور فلسفی سینٹ اینسلم نے پیش کی تھی اس کے بعد سترویں صدی میں جدید مغربی فلسفے کے بانی ڈیکارٹ نے اس دلیل کو مزید آگے بڑھایا اور واضح کیا کہ جب ذہن خدا کی ہستی کا تصور کر سکتا ہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ موجود ہے تاہم مجموعی طور پر فلسفیوں نے اس دلیل کو رد کیا ہے جن میں ہیوم اور کانٹ جیسے بڑے نام شامل ہیں اس دلیل کو رد کرنے کی وجوہات بالکل سادہ ہیں مثال کے طور پر یہ کہ تصور تو کسی بھی چیز کا کیا جا سکتا ہے تو کیا صرف تصور ذہن میں آنے سے خارج میں بھی کسی چیز کا ہونا لازمی ہو جاتا ہے یعنی آپ کا اپنے بینک اکاؤنٹ میں لاکھ روپے کا تصور کرنے سے اس میں لاکھ روپے نہیں آ جائیں گے اس پس منظر میں یہ اعتراض بالکل درست ہے اور یہ دلیل ناقابل قبول ہے تاہم اس فلسفیانہ بحث سے قطع نظر اس آجز نے دلائل قرآن مجید پر اب تک جو تحقیق کی ہے اس کی روشنی میں خیال ہے کہ سینٹ اینسلم نے در حقیقت یہ نقطہ قرآن مجید کی ایک دلیل سے لیا تھا مگر وہ اسے زیادہ بہتر طریقے پر پیش نہیں کر سکے سورہ اعراف کی آیت 172 میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں آنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ان کو اپنے حضور جمع کر کے ان سے اپنے رب ہونے کا عہد لیا اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے کہ اسی عہد کی بنیاد پر قیامت کے دن انسانوں کے لیے لا علمی اور ماحول کا اثر کوئی عذر نہیں بن سکے گا اس آیت سے جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا وجود انسانوں کی فطرت میں ہے کوئی خارجی کرینہ نہ ہو تب بھی ایک خالق و مالک کا تصور فطرت انسانی کی پکار ہے اس کے برعکس کسی خدا کا نہ ہونا یا بہت سی ہستیوں کا خدا ہونا انسانی فطرت کے لیے ایک اجنبی چیز ہے چنانچہ خارجی تصورات سے بلند ہو کر داخلی تصور کی بنیاد پر انسانی فطرت کو ایک خدا کئی خدا یا خدا کے نہ ہونے میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا تو ایک خدا کا تصور اس کا فطری انتخاب ہوگا یعنی بات یہ نہیں ہے کہ انسانی ذہن کسی چیز کا تصور کر سکتا ہے یا نہیں اور جواب یہ دیا جائے کہ تصور تو کسی بھی چیز کا کیا جا سکتا ہے اہم اور اصل بات یہ ہے کہ ایک خدا کا تصور اور اس کی ہستی سر تا سر ایک داخلی تصور ہے جو خارج سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ خدا کی ضرورت اور اس کا تصور انسان کے اندر سے جنم لیتا ہے یہ انسانوں کے لیے کسی پہلو سے کوئی اجنبی چیز نہیں اسی بنا پر یہ ہر دور میں انسانیت کی مشترکہ میراث رہا ہے اور انسانوں نے ہمیشہ اس تصور کو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کیا ہے کسی وجہ سے اگر انسانیت یہ تصور کبھی گم کر بیٹھے یا اس میں ملاوٹ کر دے تب بھی انسان جیسے ہی سخت مشکلات میں گھرتے اور اپنے تعصبات سے بلند ہوتے ہیں وہ فوراً ایک خدا کے تصور کی طرف لپکتے ہیں وہ چاہے خدا کا انکار کریں مگر یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ خدا کا تصور ان کے داخل کے لیے ایک اجنبی تصور ہے ہر انسان اپنی فطرت میں ایک خدا کے تصور سے مانوس ہے چاہے وہ اس کا کتنا ہی انکار کر دے یہی خدا کے ہونے کا وہ ثبوت ہے جو خود انسانوں کے اندر موجود ہے فلسفیوں نے غلط طور پر اسے وجودی دلیل کہا ہے ہمارے نزدیک یہ فطرت کی دلیل ہے ہاں خدا کے اس تصور کو بعض لوگ نہیں مانتے مگر اس وجہ سے نہیں کہ یہ ان کی فطرت کے لیے ناقابل قبول ہے بلکہ ان کے انکار کا ایک سبب یہ ہے کہ خدا کے نام پر جو مشرکانہ اوہام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ انسانی عقل اور فطرت دونوں کے لیے ناقابل قبول ہیں چنانچہ انسان باطل کو رد کرتے کرتے حق کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ایک دوسرا اہم سبب یہ ہے کہ انسان خدا کی ذات اور اس کے تصور سے دو اور چیزوں کی توقع رکھتا ہے جو اس دنیا میں امتحان کی وجہ سے پوری نہیں کی جا سکتی ان دو چیزوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے پھر ساری گمراہی پیدا ہوتی ہے پہلی یہ کہ خدا کے تصور کے ساتھ انسان فطری طور پر اسے دیکھنے کے خواہاں بھی ہیں اور دوسری یہ ہے کہ انسان خدا کو خدا کی حیثیت میں جانتا ہے وہ خدا جو خبیر ہے بصیر ہے عادل اور رحیم ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ خدا اس دنیا کے معاملات میں فوراً مداخلت کر کے غلط چیزوں کو ٹھیک کرے یہ دونوں مطالبات فطرت بالکل ٹھیک ہیں مگر جیسا کہ بیان ہوا یہ دونوں چیزیں حالت امتحان کی وجہ سے پوری نہیں کی جا سکتی اگر انسانوں کے یہ دونوں فطری تقاضے بھی پورے کر دیے جائیں تو پھر امتحان ختم ہو جائے گا پھر اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا کہ غیب میں رہتے خدا کا وفادار کون بنتا ہے چنانچہ خدا ان دونوں مطالبات کے جواب میں یہ بتاتا ہے کہ ان کی تکمیل آخرت کی زندگی میں ہوگی یہ بھی خیال رہے کہ یہ امتحان برپا کرنا بھی معذ اللہ کوئی خدا کی کمزوری یا اس کا عجز نہیں کہ اسے امتحان کے بغیر پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ اس کا وفادار کون ہے اور کون خواہش مفاد اور تعصب کا بندہ ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر یہ چیز اچھی طرح جانتا ہے اسی نے جبرائیل کو جبرائیل بنایا اس نے میکائیل کو میکائیل بنایا ہے اسی طرح وہ کسی امتحان کے بغیر ہی نبی کو نبی صدیق کو صدیق محسن کو محسن اور صالح کو صالح بنا کر جنت میں بھیج سکتا تھا مگر عہد الست کے بعد اس دنیا کے امتحان کو برپا کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خود انسانوں کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہو کہ کسی کو جنت میں اعلی مقام دیا گیا تو کیوں دیا گیا کوئی پیچھے رہا تو کیوں پیچھے رہا اور کوئی جہنم میں گرا تو کیوں گرا ظاہر ہے کہ جب امتحان برپا ہوتا ہے تو ہر انسان دیکھ لیتا ہے کہ کون ہے جس نے زیادہ قربانی دی کون ہے جس نے نیکی کی زندگی اختیار کی کون ہے جس نے خواہش تعصب مفاد فرقہ واریت اور گروہی عصبیت سے اوپر اٹھ کر حق کا ساتھ دیا چنانچہ عہد الست کے بعد اسی مقصد کے لیے یہ دنیا بنائی گئی پھر اسی مقصد کے لیے روز قیامت برپا کیا جائے گا اور ہر شخص کو بتا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کیا اور دوسرے بھی جان لیں گے کہ کسی کے ساتھ جو کچھ ہوا تو اس کی وجہ کیا تھی خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا تصور ہماری فطرت میں ہے یہ قرآن کا آرگیومنٹ ہے سینٹ اینسلم نے شاید قرآن کی بات سنی ہوگی مگر پوری طرح سمجھے بغیر اسے ایک دلیل بنا کر پیش کر دیا جس کے بعد سے ہزار برس سے سارے فلسفی اس کی تائید اور تردید میں لگے ہوئے ہیں عہد الست قرآن مجید کی سورہ اعراف آیت 172 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی سے قبل تمام انسانوں کو ایک ساتھ پیدا کیا اور ان کو اپنے رب ہونے پر گواہ بنایا قرآن مجید کا اسلوب بالکل واضح ہے کہ یہ ایک حقیقی واقعہ تھا کوئی تمثیلی پیرایا بیان نہیں آیت کا آغاز ہی و از کے الفاظ سے ہوتا ہے جس کا مطلب ہے اور یاد کرو جب قرآن مجید میں یہ الفاظ جگہ جگہ تاریخی واقعات کے بیان ہی میں استعمال کیے گئے ہیں پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اگلی آیت میں قرآن مجید اس واقعے کو بطور حجت بیان کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے یا یہ کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا اور ہم اپنے پیدائشی حالات کی بنا پر شرک کا شکار ہو گئے گویا قرآن مجید یہاں اس عذر کی نفی کر رہا ہے جو کوئی انسان حالات کے جبر کا شکار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے یعنی لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ گرچہ خدا کے رسول نے ہمیں واضح عقلی دلائل کی شکل میں توحید کی دعوت دی تھی مگر چونکہ شرک ہمارے آبائی ماحول کی بنا پر ہماری فطرت کا حصہ بن چکا تھا اس لیے ہم نے توحید کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری فطرت میں توحید کا پیغام بھی اسی قوت کے ساتھ موجود تھا جو تم نے ایک عہد کی شکل میں خود پورے شعور کے ساتھ قبول کیا تھا اس لیے تمہارے پاس خارج کی دعوت حق کو رد کرنے کا کوئی عذر نہیں ہے اس کے بعد جو بات کہی جا سکتی ہے کہ کسی کو یہ واقعہ یاد ہی نہیں تو یہ حجت کیسے بن سکتا ہے تاہم یہ اعتراض غیر متعلق ہے یہاں ماضی کا کوئی یاد رہ جانے والا واقعہ زیر بحث نہیں بلکہ وہ واقعات زیر بحث ہیں جن سے انسان کے لاشعور کی تشکیل ہوتی ہے دور جدید میں علم نفسیات نے اس چیز کو بہت نمایاں کر دیا ہے کہ انسان کے مزاج اور طبیعت کی تشکیل میں ایک بہت اہم عامل ماضی کے وہ واقعات ہیں جو انسان کو یاد نہیں رہتے یعنی اس کی زندگی کے بالکل ابتدائی چند سال کسی انسان کو یاد نہیں رہتا کہ شروع کے تین چار برسوں میں اس کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے تھے مگر اس کا مزاج انہی واقعات کا مرہون منت ہوتا ہے ٹھیک یہی معاملہ اس خاص واقعے کا ہے اسے انسانی یاداشت سے مٹا دیا گیا ہے اس لیے کہ اگر اللہ کے حضور پیش ہو کر ایک اقرار کرنے کا واقعہ یاد رہتا تو پھر امتحان ختم ہو جاتا تاہم اس واقعے نے انسانی فطرت کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا ہے اسی کی بنا پر ہر انسان کے اندر ایک برتر ہستی ایک خالق ایک رب کی طلب رہتی ہے اسے خدا کے تصور سے اپنے اندر کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی شیطان یہ کرتا ہے کہ اس فطری پیاس کے جواب میں اسے توحید کے مائع مصفہ کے بجائے شرک کی غیر فطری شراب پلا دیتا ہے مگر اس سے اس کی فطری پیاس نہیں بجھتی انسان متعصب نہ ہو تو توحید کی دعوت کو اپنے دل کی صدا سمجھ کر قبول کرتا ہے دور جدید میں ایک دوسرے پہلو سے یہ چیز نمایاں ہوئی ہے انیسویں صدی میں مسیحی انتہا پسندی کے جواب میں مغرب میں رد مذہب کی تحریک پیدا ہوئی اور آخر کار خدا کا انکار کر دیا گیا کمیونزم کا ایک پورا فلسفہ وجود میں آیا جس نے بل جبر مذہب کو انفرادی زندگی سے بھی نکالنے کی کوشش کی مگر دو صدیوں کی تمام کوششوں کے بعد بھی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انسان خدا کے بغیر نہیں جی سکتا ان دو صدیوں میں یہ انسان کی اندرونی فطرت تھی جو عہد الست سے پیدا ہوئی تھی اور جس نے الہاد کے جبر کا پوری قوت سے مقابلہ کیا عہد الست اگر کوئی تمثیل ہوتا تو فطرت سے محو ہو جاتا مگر یہ واقعہ ایک حقیقت تھا اس لیے نہیں مٹ سکا خدا کو ختم کرنے کا دعویٰ کرنے والے ختم ہو گئے خدا ختم نہیں ہوا وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا عہد الست اسی حقیقت کا بیان ہے